خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لائق ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی